السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر فور تھرٹی ٹو سبق نمبر چار سو بتیس گنا معاف کرانے کا یہ نبوی نسخہ ہے حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے معذن کی اذان سننے کے وقت یہ کہا إِلَهَ إِلَّا اللہ اللہ لَا شریک لَهِ وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا رسولہ وبل تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے جب بھی اذان کی آواز سنو جیسے اس وقت میں فجر کی اذان ہو رہی ہے ہمارے یہاں تو میں کہتا ہوں یہ جملہ جو میں نے پڑھا اسی لیے پڑھا کہ اس وقت گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے روزانہ ہم اذان سنتے ہیں تو یہ امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور یہ جملہ یاد کر لیں خواتین بھی یاد کر لیں جہاں اذان کی آواز کان میں پڑی فوراً یہ جملہ پڑھ دیا جو میں نے عربی کا پڑھا ہے میں میں ترجمہ بھی اس کا آسان کر دیتا ہوں عربی نہ پڑھ سکو تو ترجمہ پڑھ لو کم سے کم ترجمہ سن لیجئے میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں اور میں اللہ تعالی کو رب ماننے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں یہ ترجمہ کر دیا میں نے روزانہ اذان ہو یہ پڑھنے کی عادت ڈال دو تو روزانہ کے روزانہ گناہ جو ہے معاف ہوتے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس کا خیال رکھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان رب العالمین